السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الكريم کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سیونٹی ٹو نماز کے متعلق یہ سبق ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالی شان ہوں پانچ طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں نمبر ایک نمازی کے اوپر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے نمبر دو اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے نمبر تین قیامت کو اس کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے نمبر چار پل سرات کے اوپر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے نمبر پانچ کہ وہ حساب کتاب سے محفوظ رہیں گے یہ فضیلت ہے نماز پڑھنے والوں کی اور جو نماز ضائع کرتا ہے حشر کے میدان میں اس کے چہرے کے اوپر تین سطرے لکھی ہوئی ہوں گی نمبر ایک پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے نمبر دو کہ او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص نمبر تین جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں اپنی اولادوں کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کا کہیں اور سارے احکامات ہم کو زمین پر ملیں نماز کا ایک حکم ایسا ہے کہ آسمانوں پر بلا کر بہت عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور یہ فرمایا کہ آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھیں گی اور پچاس گنا ثواب ملے گا سبحان اللہ اس کے لیے نمازوں کا بہت اہتمام ہو اور جب تک ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوگا نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی ایمان ہوگا اور ایمان قوی ہوگا تو یہ ایمان اندر سے ابھارے گا ایک جملہ یاد رکھنا اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض عین ہے جو ایمان اس مسلمان کو حلال پر کھڑا کر دے اور جو ایمان اس مسلمان کو حرام سے روک دے کسی کہنے والے نے کہا ہے جو ایمان تمہیں گھر سے مسجد تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا کتنے بڑی چیز کہہ دیے کہ جو ایمان تمہیں گھر سے مسجد تک نہیں لے جا سکتا وہ تمہیں قبر سے جنت تک کیسے لے جائے گا اس کے لیے ایمان رکھنا چاہیے کبھی ایمان ہو اور نمازوں کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مانگے اگر نماز نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے توفیق دے اے اللہ مجھے توفیق دے اے اللہ مجھے توفیق دے اللہ توفیق دے گا اب آج کا یہ سبق تو ہو گیا آج جو ہے سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گی اور سمندر کے جھاگ کے برابر گنا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان للہ رب العالمین